بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه یا ایوہ الذین آمنوا ذکر اللہ ذکرم کثیرہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ وسبحہ بکرتا و اصیلا اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور اللہ وہ ذات ہے جس نے جو تم پر سلاد بھیجتا ہے یا تم پر رحمتیں اور مغفرتیں نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی بخشش اور رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں وقان ابل ممین رحیمہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے یوم سلام ان کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دینا یا ان کی دعا جس دن وہ ملیں گے اس کو وہ سلام ہوگا کریم باعزت اجر تیار کر رکھا ہے یا شاہدن و مبشرن و نذیرہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر وداعین الى اللہ باذنہ وسراجا منیرا اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کے حکم سے اور روشنی کرنے والا چراغ روشن چراغ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اداہم و توکل اللہ و کفا بلّہ وکیلا اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے اور ان کی تکلیف کو ان کی ایزا رسائی کو کچھ نہ سمجھیں ان کی پرواہ نہ کریں ان کو چھوڑ دیں و توکل اللہ اور اللہ پر توکل کریں وہ کفا بلّہ وکیلا اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے یا ایوہ الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدت تعتدونها اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم مؤمنہ عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو یعنی مباشرت جمع کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان عورتوں کے ذمے تمہاری خاطر کوئی عدت نہیں ہے جسے تم شمار کرو سراہن جمیلات انہیں سامان دو اور انہیں چھوڑ دو اچھے طریقے سے چھوڑنا یعنی شادی کے بعد <coughs> اگر میاں بیوی بی نے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے اور اس کو طلاق دے دی تو طلاق دینے کے فوراً بعد عورت آزاد ہے اب وہ آدھا گھنٹہ بعد کہیں اور نکاح کر لے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں یا ایوہ النبیو اے نبی انہا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہنہ ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کی ہیں جن کو آپ نے حق بھر دیے ہیں فما ملکت یمینوں کا اور جن کے مالک بنے آپ کے دائیں ہاتھ مما افا اللہ علی کا اس میں سے جو اللہ تعالی نے تجھ پر لوٹایا ہے یعنی عطا کیا ہے وہ بناتی امی کا اور تیرے چچا کی بیٹیاں بناتی اماتی کا پھپھیوں کی بیٹیاں بناتی خالی کا اور ماموں کی بیٹیاں بناتی خالاتی کلاتی حاجر نامعک اور تیری کی بیٹیاں جو تیرے ساتھ ہجرت کر آئی ہیں وہ مراتم مؤمنتن اور مؤمنہ عورت ان نفسہ للنبی جی اگر وہ اپنا آپ مؤمنہ عورت ہبا کر دے نبی کو ان اراد نبی یستن کی اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے خالص لک یہ تیرے لیے خالص ہے من دون المؤمنین مؤمنوں کے علاوہ یعنی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہو گیا کہ اگر کوئی عورت <coughs> اپنا نفس ہبا کر دے کہ میں اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبا کرتی ہوں تو نبی کے لیے جائز ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا تو مومنوں کے لیے نہیں اہل ایمان یعنی کہ نبی کے علاوہ کسی اور مومن آدمی کے لیے کوئی عورت کہتی ہے کہ میں نے اپنا آپ تیرے لیے ہبا کیا تو وہ اب اسے ولی بن جائے اور اس سے نکاح کر لے یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا بلکہ معروف طریقے سے نکاح کیا جائے گا اور لڑکی کی اجازت لے کے اس کے بارے کی اور اس طرح طریقہ کار ہے نکاح کرنے کا یہ ہے نبی کا خاصہ کہ کوئی اپنا آپ نبی کے لیے ہبا کر دے اور <clears throat> نبی اس کے ساتھ اگر نکاح کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے خال لق من دون المؤمنین یہ خاص آپ کے لیے ہے اہل ایمان کے لیے نہیں تو اسی طرح اور بھی کئی ایک باتیں سامنے آتی ہیں لوگ کہتے ہیں یہ نبی رسلاط اسلام کا خاصہ تھا تو خاصے کے لیے دلیل ہونی چاہیے اب اس طرح اللہ نے یہاں پہ کہہ دیا خال سطح لک من دون المؤمنین یہ آپ کے لیے خاص ہے مومنوں کے لیے نہیں وغیرہ نبی کوئی بھی کام کرے وہ سب کے لیے عام ہوتا ہے سب کے سب اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں اور ان کو کرنا چاہیے ہاں جہاں پر دلیل آئے گی کہ یہ کام صرف نبی کے لیے ہے وہاں پھر دوسروں کے لیے نہیں ہوگا اسی طرح امتی کے لیے بھی بسا اوقات کوئی چیز خاص ہوتی ہے جیسے ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیری بکری وہ قربان کرنے کی اجازت دی اور کہا لن جز کوئی بھی جز آ جانور کسی اور کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا یعنی کہ تو کر لے تجھے اجازت ہے تیرے بعد اور کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ کھیرا جانور قربان کرے قربانی کے موقع پر یعنی کہ یہ اس طرح کی دلیل ہونی چاہیے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کام فلاں کے لیے خاص ہے باقی نہیں کر سکتے قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم ہم نے جان لیا جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور ان کی عورتوں کے بارے میں فرض کیا ہے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں لا کا ہرا حرج تاکہ آپ پر کچھ تنگی نہ ہو وقان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ سے ہی نہایت بخشنے والا بڑا مہربان ہے ترجی ان میں سے تو جسے چاہے مؤخر کر دے اور جسے چاہے اپنے پاس جگہ دے دے و عزلت فلا لئی اور تو جسے بھی طلب کر لے ان عورتوں میں سے جنہیں تو نے الگ کر دیا ہو تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں ہے لال کا انتقرا یہ زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں ولا یا اور وہ غم زدہ نہ ہوں وہ نہ بیما آتے کلو ہن اور وہ ساری کی ساری اس پر راضی ہو جائیں جو تو نے انہیں دیا ہے قلوبکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے وکان اللہ علیم حلیمہ اور اللہ ہمیشہ سے ہی سب کچھ جاننے والا اور بڑا بردبار ہے لا يحل لك النساء من بعد آپ کے لیے اس کے بعد عورتیں حلال نہیں ہیں ولا ان تبدل بهن من ازواج اور نہ ہی یہ حلال ہے کہ آپ ان کے بدلے کوئی اور بیویاں تبدیل کریں ولو اعجبك حسنهن اگرچہ ان کا حسن تجھے اچھا ہی لگے اللہ ما ملکت یمینک مگر جس کے مالک تیرے دائیں ہاتھ بنے وقان اللہ کل اور اللہ تعالی ہر چیز پر خوب نگہبان ہے نگران ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جتنی آپ نے شادیاں کر لی ہیں اس کے بعد آپ اور مزید شادی نہیں کر سکتے لمٹ ختم ہو گئی تو نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان موجودہ بیویوں میں سے کسی کو طلاق دے کے تو کسی نئی عورت کے ساتھ نکاح کر کے گنتی کی تعداد جو ہے وہ پوری کر لیں یہ بھی نہیں جو ہیں بس یہی ہیں ہاں جن کے مالک دائیں ہاتھ بنے یعنی جو لونڈی کے طور پر اگر کوئی آ جائے غلام ہو کر لونڈی بن کے وہ ایک علیحدہ بات ہے لیکن نکاح نہیں اور کر سکتے یا ایها النبی لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم الى طعام غیر ناظرین اناه اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نبی کے گھروں میں مت داخل ہو مگر یہ کہ تمہیں کھانے کی طرف اجازت دی جائے اس حال میں کہ تم اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو وَلَاكِنْ اذا دُعِيتُمْ فَدْخُلُوا لیکن جب تمہیں بلایا جائے پھر جاؤ فَإِذَا تَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا اور جب تم کھا پی لو تو پھر واپس چلے جاؤ ولا جاؤن علی حدیث اور نہ بیٹھے رہو اس حال میں کہ بات میں دل لگانے والے ہو گپ شپ کرنے کے لیے کھانے کے بعد بیٹھ نہ جاؤ جب تک بلایا نہ جائے کسی جگہ پر کھانے کے لیے جاؤ نہیں اور جب بلایا جائے چلے جاؤ اور پھر کھانے کے لیے بلایا گیا کھانا کھاؤ تو واپس چلے جاؤ سب کے لیے کوئی وہاں پہ نہ بیٹھے گپ شپ لگانے کی نیت سے ان کے کانا نبی یہ بات نبی کو تکلیف دیتی ہے تو وہ تم سے شرم کرتا ہے یا حیا کرتا ہے یہ ہوا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے ولیمہ کی یاد دعوت کی تو لوگ آئے اور کھانا کھانے کے بعد بیٹھ گئے گپ شپ لگانے کے لیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بلایا تھا خود کھانے کی دعوت سے اب انہیں کہہ بھی نہیں رہے تھے کہ چلے جاؤ اور مسئلہ بھی تھا کہ یہ جائیں تو ہم کچھ اور اپنے معاملات جو ہیں وہ کریں یہ اس طرح جا کے بیٹھ جانا اور پھر گپ شپ لگاتے رہنا اور بس بیٹھے ہیں یہ نہیں تھی اب یہ حکم ظاہری طور پر تو نبی اصلاۃ وسلام کے لیے کہا جا رہا ہے نا کہ اے ایمان نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو تو یہ نبی کے لیے خاص نہیں ہے سب کے لیے وہ ایک واقعہ کو پیش نظر رکھ کے تو اس طرح کا حکم دیا جا رہا ہے تو ہے سب کے لیے ہی عام کیونکہ یہاں پر خاص ہونے کی دلیل کوئی نہیں نہیں واللہ لا يستحی من الحق اور اللہ تعالی حق سے نہیں شرماتا و اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب اور جب تم ان سے کسی سامان کا سوال کرو کچھ سامان مانگو تو ان سے سوال کرو تم پردے کی اوٹ میں ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان عورتوں کے دنوں کے لیے بھی وما کان رسول اللہ اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم رسول کو تکلیف دو ولا ان بعده آبادا اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اس کے بعد تم اس کی بیویوں سے نکاح کرو ان کان عند اللہ عظیمہ یقیناً یہ بات ہمیشہ سے ہی اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے اب یہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کی بیویوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان سے اگر آپ نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو پردے کی اوٹ میں اور یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی اور یہ لوگ کون تھے صحابہ کرام اور ادھر ازواج متحرات ہیں تو یعنی پردے کو کہا گیا کہ یہ دل صاف رکھنے کا بہتر طریقہ ہے آج کل لوگ کا بس دل صاف ہونا چاہیے پردے کا کیا یہ بات غلط ہے ان انتخد و شعین اند اللہ کا نہ بالکل الشین علیمہ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ تو یقین اللہ تعالی بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے بالکل السین علیمہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابنائی اخوانہن ولا ابنائی اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علا کل شئین شہیدہ ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے ان کے باپوں کے بارے میں اور نہ ان کے بیٹوں اور نہ بھائیوں اور نہ بھائیوں کے بیٹوں اور نہ بہنوں کے بیٹوں اور نہ ہی اپنی عورتوں کے بارے میں اور نہ ہی ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے مملوکہ غلام ہیں یعنی ان سے اگر وہ پردے کے بغیر بات کر لیں تو کوئی حرج نہیں باقیوں سے پردے میں رہ کے بات کریں بہت اللہ اور یہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں ان اللہ کان اللہ شہیدہ یقین اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی ہر چیز پر گواہ ہے ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یقین اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اس پر درود اور سلام بھیجو اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے نماز میں صرف سلام تھا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ صالح اور اس کے بعد پھر دعا یہ تحیات مکمل پڑھ کے اس کے بعد دعا درود نہیں تھا کوئی دعا نہیں تو جب یہ آئے تنازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پھر سوال کیا کہ اللہ نے سلام اور درود دونوں کا کہا ہے ہمیں بتائیں کیسے آپ پر درود پڑھیں نماز کے دوران تو آپ نے درود ابراہیمی سکھایا تو جہاں پر بھی سلام ہے وہاں پر ساتھ درود ہے کیونکہ سلام اور درود دونوں اکٹھا اللہ تعالی نے ذکر کیا تو اب سلام درمیانے تشہد کے اندر بھی ہے تو وہاں پر بھی درود ہوگا عام طور پہ لوگ پہلے میں درمیان والے میں درود نہیں پڑھتے ہاں تو یہ غلط طریقہ ہے درمیان تشود میں بھی سلام بھی درود بھی اور دعا بھی نماز میں تو وہی پڑھنا ہے عام آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علی محمد و آل محمد اتنا سا جملہ یہ بھی ضرور کے طور پہ کافی ہے یہ ترتیب نہیں ہے ترتیب کے لیے نہیں ہے سلو و سلیم ہاں یہ دونوں کام کرنے ہیں

اکیلا درود یا اکیلا سلام بہتر ہے کہ نہ پڑھا جائے بہتر ہے کہ ایسے جملے اور ایسے کلمات کہے جائیں جس میں درود اور سلام دونوں موجود ہوں صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ سلاۃ وسلام سلامتی کی دعا بھی ساتھ ہو اگر یہ سلام ہی ہوتا نہیں جب آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو صلی اللہ ہو گیا درود اور وسلم یہ سلام ہو گیا ہاں یہ تو حکم ہے نا علیہ وسلم کے درود اور سلام پڑھو بھیجو اب آپ نے کام بھیجنا ہے آرڈر نہیں جاری کرنا آرڈر اللہ نے جاری کر دیا ہے اب وہ صرف درود کے بارے میں ہے درود پڑھا جا سکتا ہے بتایا نا کہ بہتر ہے کہ درود کے ساتھ سلام بھی پڑھیں بہتر ہے ضروری نہیں درود اکیلا بھی پڑھا جا سکتا ہے

ان الذين يؤذون يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره يقينا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا اور اخرت میں لعنت کی وعد لهم عذاب مهینا اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے والذين يؤذون المؤمنين مؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا اور وہ لوگ جو مؤمن مردوں اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے تو انہوں نے بہتان باندھا ہے اور بہت بڑا گناہ کمایا ہے یا یوہن نبیو کل ازواجی کا و بناتی کا و نسا المؤمنین اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں کو کہہ دیجئے یذنین علیہن من جلابی بہن کہ وہ لٹکائیں اپنے اوپر من جلابی بہن اپنی چادروں کا کچھ حصہ ذالک ادنا یعرفنا یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں فلا یعذینا تو انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے وقان اللہ غفور اور رحیم اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی خوب بخشنے والا نہایت مہربان ہے اگر وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور منافق لوگ باز نہ آئے بل مرجیفون فی المدینہ تھی اور مدینے میں افواہ پھیلانے والے لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَابِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا تو ہم مسلط کر دیں گے تجھ کو ان پر پھر وہ تیرے ساتھ نہیں رہیں گے اس میں مگر تھوڑا سا ہی ملعونین اینما سوقفو وہ جہاں کہیں پر بھی پائے گئے ان پر لعنت کی گئی اخیدو و قتلو تقتیلا وہ پکڑے گئے اور قتل کر دیے گئے بری طرح سے قتل کرنا سنت اللہ فی خلو من قبل تو یہ اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں کے اندر جو پہلے گزر چکے ولن تاجد علی سنت اللہ تبدیل اور اللہ کی سنت کو آپ تبدیل ہوتا نہ پائیں گے یس الکنس لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں قل انما علمها عند اللہ کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے ما یدریک لعل الساعه تكون قریبا اور آپ کو کس چیز نے معلوم کروایا کہ شاید قیامت قریب ہی ہو ان اللہ لعن الكافرین واعد لهم سعیرا یقینا اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جلنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے خالدین فیھا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے لا یجدون ولیا ولا نصیرا جو کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے یوم تقلب وجوہہم فی النار جس دن ان کے چہرے آگ میں گھومیں گے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسولہ وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اس کے رسول کی وقالو اور کہیں گے ربنا انا اطعنا صادتنا وقبراءنا فعضلون السبیلہ اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب یقیناً ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں راستے سے سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا ربنا آتیہم ضعفین من العذاب لعنا کبیرا اے اے اللہ اللہ اللہ انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما یا ایوہ الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ مما قالوا عند وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ان کی باتوں سے بری کر دیا اور وہ اللہ کے ہاں وجاہت والا بلند مقام والا تھا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے درو اور درست سیدھی بات کہو یسلح لکم اعمالکم وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا فمن یتق اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو تحقیق وہ کامیاب ہو گیا بہت بڑی کامیابی انا ارزن الامانت علی السماوات والارض والجبال یقیناً ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑ پر پہاڑوں پر پیش کیا فَأَبَيْنَا اِنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے وَحَمَلَهَا الْإِنسَان اور اسے انسان نے اٹھا لیا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا یقیناً وہ ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ ظالم اور بہت جاہل ہے ہاں یہ شریعت عزیب اللہ المنافقین اب المشرقین والمشرکات تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مرد و عورتوں کو مشرق مرد و عورتوں کو عذاب دے وہ یتوب اللہ اور اللہ تعالیٰ مؤمن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے وقان اللہ غفور الرحیمہ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی خوب بخشنے والا نہایت مہربان ہے ہاں ظلم جہولا بہت زیادہ ظلم کرنے والا اور بہت زیادہ جاہل ہے انسان ہاں۔